السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے یاد ہے آپ کو کہ تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے ایک کہانی یعنی کہ آخری سپارے سے ایک کہانی اور سنا ہے آپ لوگوں نے ہاتھی سب کا ساتھی مگر یہ کہانی ہے ایسے ہاتھیوں کی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھی نہیں بن سکے ایسا کیوں ہوا سنتے ہیں تیسرے سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت الفیل اور فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو بھلا یہ کون سے ہاتھی تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا ابراہ خوب امیر کبیر بادشاہ تھا اور چاہتا تھا کہ سب لوگوں کی توجہ ہمیشہ اس کی طرف رہے ابرہ نے یمن کے دارالحکومت صنع میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا کلیسا یعنی ایک بڑی ساری عمارت جہاں پہ لوگ آ کے عبادت کر سکیں یمن بہت ہی دولت مند ریاست تھی اور اس نے اس عمارت کو بنانے میں دولت ہیرے جواہرات ہر چیز بے حساب خرچ کی یہ بہت قیمتی پتھروں کی نہایت خوبصورت اور لمبی چوڑی عمارت تھی عجیب و غریب نقوش سے سجی ہوئی تھی ہاتھی دانت اور آبنو اس کے بہت ہی حسین و جمیل ممبر اور سونے چاندی کی سلیبوں سے اس کو سجایا گیا تھا ثنا میں ایک مقیم ایک حجازی یعنی کہ حجاز مکہ کا رہنے والا اس نے جب یہ سنا کہ ابراہ نے یہ کلیسا یعنی گرجا گھر اس نیت سے بنایا ہے کہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کا رخ اس کی جانب موڑ سکے تو اسے سخت غصہ آیا ابراہ چاہتا تھا کہ جب لوگ حج اور عمرہ کرنے آئیں تو وہ کعبہ مکہ نہیں جائیں بلکہ یہاں آئیں اب اور تو کچھ وہ کر نہیں سکتا تھا ایک رات موقع پا کر وہ اس گرجا گھر میں داخل ہوا اور وہاں پہ گندگی پھیلا کر لوٹ آیا ابراہ کو جب اس کی خبر ہوئی اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور قسم کھائی کہ اب اس کعبے کو برباد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا وہ ساٹھ ہزار فوج جس میں اکتیس ہاتھی تھے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا راستے میں دو ایک سرداروں نے اس کی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے اب رہا بہت غصے میں تھا اور وہ کہتا تھا جب تک میں کعبے کو تباہ و برباد نہیں کر دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اب رہا مکہ کے قریب پہنچ کر رکا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے تو اس کا ایک سردار اہل قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا یعنی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دو سو اونٹ بھی شامل تھے ابراہ نے اپنے ایلچی یعنی کہ پیغمبر کے ذریعے اہل مکہ کے سرداروں سے بات کرنا چاہی تو عبد المطلب جس وقت مکہ کے بڑے سردار تھے اس کے پاس آئے وہ اتنے لمبے چوڑے شاندار خوبصورت شخص تھے کہ ابراہ ان سے بہت متاثر ہوا اور تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میرے جونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں ابراہ نے کہا آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کے نگاہ میں بہت ہی بازمت مقدس محترم ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا اس کا مالک میں نہیں ہوں ابراہ نے جواب دیا دیکھتے ہیں اس کو مجھ سے کون بچا سکے گا عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں یہ کہہ کر وہ ابراہ کے پاس سے اٹھائے انہیں ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے اس وقت خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بدھ بھی موجود تھے جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے مگر اس نازک گھڑی میں وہ سب بھول گئے اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کی جو دعائیں لکھی ہمیں ملتی ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بھی نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور وہی کہتے تھے کہ وہ بتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے دوسرے روز صبح صبح ابراہ کی فوج تیار ہوئی تاکہ جا کے وہ کعبے کو گرا سکیں ابراہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا سب سے آگے وہ اپنے مضبوط بڑے ہاتھی پر تھا جس کا نام محمود تھا محمود ابراہ کی فوج کا سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا اور وہ تمام ہاتھیوں کا سردار بھی تھا اب جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو محمود اچانک بیٹھ گیا اس کو بہت مارا گیا اس کو پیٹا گیا اس کو تیر مارے گئے وہ زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا اسے کسی اور سمت میں موڑ کر چل چلانے کی کوشش کی جاتی وہ تو دوڑنے لگتا لیکن جب مکے کی طرف موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا اور اس کے پیچھے تمام ہاتھی بھی یہی کر رہے تھے ابراہ اور اس کی فوج والے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا ان ہاتھیوں کو چھوڑ کر ہم پیدل ہی چلے چلتے ہیں ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بحر احمر کی طرف سے نمودار ہوئے ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں انہوں نے لشکر پر ان کنکریوں کی بارش کر دی جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بیماری تھی جو انہیں ہو جاتی تھی مگر ہم جانتے نہیں کہ وہ کیا تھا ابرہ بھی اس پتھراؤ میں بری طرح زخمی ہوا اس نے بھاگنے کی کوشش کی کافی آگے تک پہنچ گیا مگر اس کی وفات ہو گئی تھی یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی محصر ہے وہاں پہ پیش آیا تھا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز تیز گزرنے کی ہدایت فرمائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ عذاب آیا تھا اور جن جگہوں پہ عذاب آیا کرتے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے یہ ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور عربوں نے اس سال کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا یعنی کہ ہاتھیوں والا سال اس واقعے کے پچاس دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ